قرآن کیا فرماتا ہے کہ میرا معبود جھنڈیاں لگوانے آیا بازار سوارنے آیا تو نے نئے نئے طریقے نکال لیے آسان اللہ فرماتا ہے میرا محبوب آیا یتلو علیہم آیات ہی ہاں، تم پر قرآن پڑھا وَيُزَكِّهِمْ تمہیں پاک کیا میرا محبوب پاک کرنے آیا بے نمازی کو نمازی بنانے آیا بے روزے دار کو روزہ کر منڈے کو داڑھی فاسق کو فسق سے دور کا گناہ کافر یعنی میرے محبوب نے تمہیں پاک کر دیا قرآن فرماتا ہے پاک کرنے آیا تو کہتا ہے جھنڈیاں لگوانے آیا تجھے مانے جا قرآن کو مانے ارے جو پاک ہی نہیں ہوا مستفیض رسالت نہیں ہوا پھر اس بےمان کا کیا ملاد ہے وہ ان لَفِي دلالم مبین تم تو گمراہ تھے میں نے احسان کیا میرے رسول نے تمہیں ہدایت دی نیک بنایا گناہوں سے پاک کیا تمہیں یہ میرا احسان ہے اور شکریہ آپ بھی ہے صرف وہ مہینہ نہیں ہر لحظہ ہم اللہ کا احسان کہ رسول ہر وقت ہیں اور تجھے یہ پتا ہے کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے کوئی بتا سکتا ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اللہ نے جو فرمایا میں نے رسول بھیجا میں نے آیت پڑھی ہے میرے رسول کی شان اس میں ہے کہ قانون حکم اس کا مانو معاشرے میں چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں اچھے سربراہ کی نشانی کوئی بتا سکتا ہے ملا پیر بیٹھے ہوں گے کوئی بتاؤ ادیب فاضل کہ اچھے سربراہ کی نشانی کیا ہے وہی دن سرات المستقیم سرات اللہ دینا ولیوں کے در پر آؤ بزرگ فرماتے ہے سربراہ کو مت ویک ارے لشکری کو ویک لشکری صحیح ہے سربراہ صحیح ہے لشکری بدماش ہے تو سربراہ سورو کا سور ہے تو ووٹ کیوں دیتے ہو جب تمہیں اچھے سربراہ کا پتہ نہیں عملے کو دیکھ عملہ صحیح ہے تو علیہ رحمت نے فرمایا گرگ سب وزیراں موش میں دربام فرمایا وہ سربراہ اگر بھگیاڑ ہو تو وزیر کتے ہوتے ہیں ہاں شادی سے بھی لڑ جاتے کتا کہہ رہا ہے گرگ میران سگ موش چوہے چھوٹے چھوٹے افسر چوہے ہوں گے میں نے کہا سور کی مثال نہیں دی سادی علیہ رحمت نے چوہا سور جنگل میں مر جائے نا اتنا خوش نہیں ہوتا ہے ایک چوہا گھر میں مر جائے بندہ خوش ہوتا ہے اینچنی ارکان دولت ملک میں رامیشور عدلیہ انتظامیہ میں چار باتیں ہیں او ملا سن کچھ قوم کو فکری طور سمجھدار بننے دے ماسٹر پروفیسر بیٹھا ہوگا اس سے سوال کرو کہ عدلیہ اور انتظامیہ میں کون سی چار پانچ باتیں ہیں جو ان میں ہوں تو اسے عدلیہ کہو ورنہ اسے ظالم فاسق جو مرضی آئے کہو ہیں کون سی پانچ باتیں اٹھ کر بتا کوئی ماسٹر ہو پرے فاسر ہو تو عالم ہے نا پہلی بات سن عدلیہ انتظامیہ میں آنے کا حق برابر ہو سننے فکری تو میری تقریر بھی ساری فکری ہے اللہ کم تتفک کروں یعنی فرمایا اللہ کم تتذک کروں مدینہ مدینہ کہہ رہا تھا پیر میں علی شاہ صاحب نے بریلوی کو کہا اس منافق کو لاؤ آیا فرمایا منافق کو مدینے والا بھی اسلام اسلام کرتا گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار تم اسلام اسلام کیوں نہیں کرتے غور سے سن ولی کی بات آج بھی ہے مدینہ مدینہ اسلام کا نام نہیں لیں گے آپ نے فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف زیادہ پیارا ہے وہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی بیٹھا ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ شریف کسی کو زیادہ پیارا ہے وہ بولو تو صحیح ہاں میں بت سکن ہوں بت ساز نہیں ارے حق بے نیاز ہے کسی کی تائید کا محتاج ہی نہیں تائید کرے گا اپنا فائدہ ہے نہیں کرے گا تو حق بے نیاز ہے یہ نہیں کہ میں تائید کروں گا تو حق رہے گا ورنہ نہیں امام حسین مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں تم جا رہے ہو ارے دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ایسے مدینے جانا جانا نہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینہ شریف جا رہے ہیں آپ بھی مدینہ مدینہ والے ہوں گے پھر آپ نے فرمایا ہر ملک میں صحابہ کی قبریں مبارک تو صحابہ نے اسلام پر مدینہ شریف چھوڑا اسلام کے لیے پھر واپس گئے ہی نہیں پھر آپ نے حدیث پاک پیش کی صحابی سے صحابی پوچھ رہا ہے تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اسلام تیرے باپ کا نام اسلام تیری قوم اسلام تیرا وطن فرمایا ہوئے بےمانو مانو مدینہ شریف کا رہنے والا ہے وہ کہتا ہے میرا وطن بھی اسلام ہے آج بھی اسلام اسلام نہ مدینہ مدینہ کرنا آسان اسلام اسلام کرنا مشکل ہے آنے کا حق برابر ہو جس طرح امیر آئے غریب بھی نشست کا بیٹھنے کا حق برابر ہو عدلیہ انتظامیہ میں جہاں امیر بیٹھے غریب بھی وہاں بیٹھے حضرت بہلول نے کافر آیا مسلمان آیا حضرت بہلول نے مسلمان کو آنکھ ماری دائیں کہ بیٹھ جا پھر آپ کو خوف ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کھڑا کیا تھا اسلام میں تو نشست برابر ہے تو عرض کی یا رب العالمین مجھے اس جہانی سزا دے دے حضرت بہلول کو فرمایا اگر میری مرتے وقت دائیں آنکھ چلی جائے تو کرسی پر نہیں آنا یہ تو ماں کا راج سمجھتے ہیں نا تو مرتے وقت دائیں آخ چلی گئی بادشاہ نے بھیجا حضرت بہلول کو لے آؤ آپ نے تیل پانی ڈالا پاگل بن کر رہے کرسی پر نہیں گئے نشست کا حق برابر بولنے کا حق برابر جس طرح غریب امیر بولے غریب بھی پلا جھجک بولے یہ ہیں آج کل جب استاد کو پتا نہیں تو شگردوں کو کیا پتا ہے توجہ کا حق برابر جیسے امیر بولے توجہ دے جس طرح غریب بولے اسی طرح توجہ دے پانچواں انصاف کا حق برابر پانچواں انصاف کا حق برابر یہ ہے اب رسول اور نبی میں فرق سن رسول صاحب شریعت صاحب کتاب صاحب قانون میں نے قرآن پڑھا ہے کہ میرا رسول کا آنے بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکم قانون اسی چلا چلے ارے رسول تین سو تیرہ ہیں نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں فرق بتا رسول صاحب کتاب ہوتا ہے صاحب شریعت صاحب قانون قانون میرا رب بناتا ہے یہ بھی سن لے او بھائی مان قانون باتیں تو نظرتی ہیں ادھر نہیں نظرتا تمہیں دین جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار بڑی کتابوں سے قانون میرا رب بناتا ہے اشاعت رسول کی معرفت کرتا ہے نبی کو بھی نئے قانون کی اجازت تین سو تیرہ رسول ہے چار بڑی کتابوں سے احکام نازل ہوئے باقی چھوٹے چھوٹی کتابوں صحیفوں سے جب بھی اللہ نے شریعت کا تبادلہ قانون کا تبادلہ فرمانا چاہا بنایا خود اور کتاب دے کر رسول کو نازل کیا نبی اس کے قانون کا پرچار کرتے آئے ہیں نبی کو بھی نئے قانون لانے کی اجازت اب سن لے تو مسلمان اسلام بتاؤں تو ادھر تو نظرتی ہے ملا کو ادھر نہیں نظرتا دین رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے رسول کی رسالت منسوخ یعنی رسول ہوتا ہے آکام منسوخ ہو جاتے ہیں زبور آئے پہلے سارے صحیفے منسوخ زبور کا قانون چلنے لگ گیا یہ ذہن میرا قانون میرا رب بناتا ہے رسول نہیں بناتا تورات آئی رسول زبور منسوخ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو داؤد علیہ السلام کی رسالت منسوخ انجیل آئی تورات منسوخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسخ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کی رسالت منسوخ اور سمجھو آپ کی رسالت منسوخ ہونے سے پاک ہے قرآن مجید بھی سب کا ناسک کتابوں کا بہت سی حکمتیں ہیں اللہ کی آخری محبوب کو بھیجنے کی لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب کا کوئی ناسک ہو میرا محبوب سب کا ناسک ہو اب میں پوچھتا ہوں جس کا کوئی رسول ناسک نہیں ہے سکولوں والے تم نے بریٹس کو ناسک بنایا جو ماں پر چڑھ جائے بریٹس کا قانون چل رہا ہے تو تمہارا خدا بھی بریٹش ہو گیا تمہارا رسول بھی بےمانو بریٹش ہو گیا جو ماں کی پہچان نہیں جس کو بہن کی پہچان نہیں کسی کی نانی مز وہ ہر چیز سو اور کتے ہر چیز کھاتا ہے اس کا ناسک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا پھر بےمان کہتا ہے میں مسلمان ہوں ادھر نہیں نظر تھا تو نے کتنا بڑا ظلم کر رکھا ہے اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کافروں کے ہم ہیں کافر کافر خدا ہمارا ہم تو کافروں کے کافر ہیں کہ برٹش کو جو کافر ہے اس کو خدا بنا لیا ہے اور رسول بھی اور رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بھی تو نے برٹش کو مانا پھر ماں سے بھی تم نکاح کرو وہ تو بہن کتے سب ان کے لیے کوئی جب اس کا قانون ہے تو تہذیب بھی اس کی رکھو اور وہی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ آیا یا رسول اللہ سارے گناہ چھوڑوں گا زنا نہیں چھوڑوں گا آپ نے فرمایا اپنی ماں بہن بیٹی سے زنا کرنا پسند کرے گا عرض کی نہیں فرمایا اسی طرح زنا ملک میں الوقت ہے مجھے پاک پتن کہا جی گالی دیتے ہیں میں نے کہا کتا کافر یہ ماں بہن کی پہچان ہوتی ہے کہتا نہیں تو میں نے کہا اللہ نے فرمایا کل نام بل ہو بے فرمان لوگ ہیں کتے سور ان سے بھی بدتر تو ماں چوت خود بخود ہو گئے خاموش دن ہے جل وقت تمہیں نہیں نظرتا کہ مسلمان کی عورتوں سے چار قسم کے لوگ بھائی آخری بات میں کرتا ہوں میں تھک گیا ہوں چار قسم کے لوگ با یخت وقت موجود ہوتے ہیں غور سے سن تمہیں سارا پتہ ہی لگ جائے گا حق کھل جائے گا تائید کر نہ کر پہلی قسم ظالم فاسق ڈاکو چور لٹیرا ٹھگی راشی گنڈا بدماش یہ پہلی قسم میں ہے جو اپنے نفع کی خاطر خدا کی مخلوق کو نقصان پہنچائے اور اپنا نفع ذاتی مفاد پرست جس طرح جلندری نے فرمایا پڑھتے ہیں جو سکول بنتے ہیں بے حیا خود غرض خود پرست خود بھی خود سنا یہ چارے چار کافروں اپنا نفع کرے دوسرے کو نقصان پہنچائے یہ بہت بھیڑی قسم ہے بزرگ فرماتے ہیں جس طرح مالی جڑی بوٹیاں نکالتا ہے حکومت اس کو یا سزا دے کر صحیح کرے یا اس کو ختم کر دے جتنا یہ کیوں ماحول کے دو قسم ہوتے ہیں ماحول کے کیا ہوتے ہیں کون کون سے کوئی آخر بیٹھا ہوگا ماسٹر پروفیسر اٹھ کے بتا دے میں ہاتھ کیوں لوں گا ایک قدرتی ایک بناوٹی ماحول کتنا ہوتا ہے قدرتی صحرا سمندر پہاڑ بیابان یہ قدرتی ماحول ہے جہاں بندے رہتے ہیں وہ بناوٹی ماحول ہے جیسے بندے ماحول ایسا بندے اچھے ماحول اچھا بندے خراب ماحول پلیت جتنا بزرگ فرماتے ہیں یہ قسم بڑھے گی لوگ بے سکون ہوں گے ماحول پلیت ہوگا اپنے نفع کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچاؤ ذاتی مفاد پرست ڈاکو چور بدماش ٹھگی فراڈی راشی سب اس قسم میں آتے ہیں جس کا ختم کرنے کا حکم ہے دوسری قسم ہے کلیل ایمان والی دوسری قسم کیا ہے کلیل ایمان والی جو کسی کو نفع نہیں پہنچاتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں دیتے یہ اعلی قسم ہے نفع نہیں دیتے تو نقصان بھی صحیح نفع نہیں دیتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے کلیل ایمان والے یہ اچھی قسم ہے ٹھیک ہے جی، کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی کسی کو نہیں پہنچاتے بزرگ فرماتے اسے کچھ نہ کہو کلیل دوسری کے تیسری قسم ہے کامل ایمان جو خود اپنے بھی دنیا میں نفع کام کرتے ہیں وہ جتنا طاقت لگتی ہے خدا کی مخلوق کو بھی نفع پہنچاتے ہیں نقصان نہیں دیتے جنہیں کامل ایمان اہل بسر کہتی ہے اب چوتھی قسم ہے اہل بصیرت مقرب لوگ سن لے وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں دوسرے کو راحت دیتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں یہ کروڑوں میں کئی جس طرح حضرت امیر عمر سے تلوار لے کے جا رہے ہیں بادشاہ حضرت عبد الرحمان عوف نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے شہر کے قریب مسافر آئے ہوئے ہیں وہ مال ہے اس کا دن کا سفر کرتے ہیں بیچارے ساری رات جاگتے ہیں پہرا دیتے ہیں بادشاہ میں تلوار لے کے جا رہا ہوں میں کہوں گا کہ آج تم سو میرے شہر کے قریب ہے میں تمہارا ساری رات پہرا دوں گا خود تکلیف اٹھائی دوسرے کو یہ مقرب لوگ ہیں کروڑوں میں کئی جس طرح بھائی آپ نے یہ بھی سنا کہ مجاہد نے پانی مانگا ماسکی پانی لے گیا وہ دوسرے مجاہد نے کہا پانی اس نے کہا اس کو دے نہیں پیا خود سکرات لگی ہوئے جان قدنی ہے بھائی کی آواز پانی کی سن کر خود پانی نہیں پیا اس کے پاس گیا اس نے تیسرے نے کہا پانی اس اس نے کہا کو دے یہ لٹے رہے ایسے نہیں ہو سکتا یہ ہے اسلام وہ شہید ہو گیا تھا دوڑا تو وہ بھی شہید ہو گیا وہ بھی شہید ہو گیا شہید ہو گئے اپنے بھائی تک پانی پہنچا دیا یہ اعلی قسم ہے اب میرا تم پر سوال ہے جس قسم کا ختم کرنے کا حکم ہے او مولوی تو بتا اپنے ایمان کو حاضر ناظر میں نے شیر پہلے پڑھا ہے بزرگ کا کہ میں بت شکن ہوں بت ساز نہیں حق بے نیاز ہے کسی کی تائید کا محتاج نہیں لیکن اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنا فائدہ کیا سکولوں سے پہلی قسم بن رہی ہے یا ایمان والے بھی بن رہے ہیں اس لیے امریکہ پیسے دیتا ہے اندھے ہیں ہم دیکھ نہیں رہے جس قسم کا ختم کرنے کا حکم ہے وہی بن رہی ہے اس لیے امریکہ پیسے دے رہا ہے یہ بےمان پوردو کش ارے بےمان ترین بے وقوف ترین بندہ بھی اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری خراب ہے یہ نہیں فیکٹری پرزا خراب بنا ہے اس فیکٹری کو بےمان بھی اچھا نہیں کہے گا دوائی خراب بنا ہے اس کمپنی کو بےمان بھی اچھا نہیں گا چیز خراب بنا بےمان اس کی خرابی کمپنی اور فیکٹری کی طرح منسوب ہوتی ہے اگر پرزا خراب ہو چیز خراب یہ تو عام بات ہے پرزوں کی شکایت کرتے ہو کمپنی کی تعریف کرتے ہو یہی بےمانگی ہے اگر پرزے خراب ہیں تو فیکٹری خراب ہے ایک بندے کا بیٹا نہیں دکھا سکتے لٹے کمی کمینے ملا عمر بن عبدالعزیز جانتا ہے حضرت عمر خطاب کے پوتے ہیں دیا نہیں جلاتے تھے وہ بائیمان جب جب جب جب سرکاری کام کرتے دیا بیت المال سے جلاتے جب گھر کا کام کرتے ارے دیا اپنی تنخواہ سے جلاتے تو تو مزے کر رہا ہے نا اس لیے تو تو غریبوں سے پوچھ پانچ ہزار تنخواہ ایک بندہ کہتا ہے پانچ ہزار میرا بل ہے اس سے پوچھو بےمان مان کئی لڑکے مر رہے ہیں تو تو ہے اپنا پیٹ ذاتی مفاد اپنے اوپر دیکھنے والا اور مومن وہ ہے جو اپنے نفع نقصان کے دوسرے کے نفع نقصان کو مقدم رکھے چالیس لاکھ دس مربے میں محلات ہیں نواز کے چالیس لاکھ بجلی مہینے کی کیوں ارے پچاس ہزار جس کا کیری ڈبا چل رہا ہے بل ہم کیوں دیں ادھر نہیں نظر بھائی ماں جج کے لیٹرین میں بھی اے سی ہے چار لاکھ تنخواہ ہے اور بیل دے جو تین سو روپیہ دیہڑی کما رہا ہے کیوں امن ہو گئے ظلم کے خلاف اس لیے بےمان کافر ظالم لٹے کے نزدیک بغاوت ہے کہ قوم اٹھ کھڑی ہو اتر جاؤ بےمان ہو یہ کوئی بغاوت نہیں جائز مطالبہ بھی کر سکتی ہے قوم جائز تنقید بھی کر سکتے ہیں جائز مشورہ بھی دے سکتے ہیں یہ عوام کے بنیادی حق بھائی ہو تم اس کو ناجائز سمجھتے ظلم کی انتہا حقوق ہو اور بےمان حقوق کا نعرہ جو لگ رہا ہے یہ یہودی نے کہا تھا کہ میں حقوق کا نعرہ لگاؤں گا دنیا کو فرائض سے مسلمانوں کو فرائض سے محروم کر دوں گا لیکن مسلمان کہاں ہوتے ہیں پٹھو تیرے ہوں گے حقوق بھی کیا جو میں چاہوں مجھے ملے اسلام میں حقوق و فرائض کی تقسیم ہے کس تجھ پر حق ہم پر حقوق ہیں ہم پر فرائض بھی ہیں بیوی کا حق ہے مرد پر فرض ہے بیوی کا حق ہے مرد کا فرض حق ہے بیوی پر فرض ہے قوم کا حق ہے حکومت پر فرض ہے حکومت کا حق ہے قوم پر فرض ہے جو بےمان لوگ اگر جان مال عزت کا تحفظ نہیں دیتی وہ بدماش تو ہو سکتی ہے کمی نہیں ہو سکتی ہے لٹیری ہو سکتی ہے نااہل ہو سکتی ہے پاگل ہو سکتی ہے حکومت نہیں ہوتی حکومت پر فرض ہے قوم کا مال کا تحفظ بھی دے جان کا بھی اور عزت کا بھی اپنے حق کا پتہ ہی نہیں ہے اس لیے حقوق و فرائض کی تقسیم ہے اسلام میں اور عوام حاکم کا حق ہے کہ عوام اسے کما کر کھلائے کیونکہ وہ چرواہ ہے مگر تحفظ نہیں دیتی تو عوام کا کوئی حق نہیں وہ ظلم سے تو نچو سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا ہر ایک کی توبہ ہو جاتی ہے شب رات کافر مجوسی یہودی سکھ لٹیرا ٹھگی فراڈی راشی کمینہ سود خار ہر ایک کی توبہ ہوتی ہے فرمایا جو حاکم ٹیکس لگاتے ہیں جرمانے اس رات بھی ان سوروں کی توبہ نہیں ہے یہ تو خوش ہے ہم ٹیکس لگا رہے ہیں یار سود کی بھی حد ہے کوئی مالی جرمانہ نہیں حقوق کو لباد ہے اسلام میں مالی جرمانے کی کو بےمانو کوئی سزا نہیں ہے ٹیکس کوئی ہے نہیں لٹیرو تم لوٹ لوٹ کر ٹیکس لا کر اپنی عیاشیاں کر رہے قوم کو روٹی نہیں ملتی حضرت امیر عمر سے کھڑے ہیں لاشا پاک صاحبی کا آیا ہوا ہے حکومت میں رہ اس کا تھا ایک بندہ کہہ رہا ہے اے آئے متوفی اگر تو ٹیکس نہیں لیتا تھا جرمانے نہیں لگاتا تھا تو میں تیری مغفرت کی دعا کرتا ہوں حضرت امیر عمر سے پوچھا گیا یا حضرت کون ہے آپ نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام معلوم یہ ایسے بد قسمت ہیں کہ ٹیکس لگانے والوں کے لیے خضر علیہ السلام دعا بھی نہیں کر رہے جہان میں بن رہے ہیں مزے عیاشیاں اڑا رہے ہیں جب بھی خدا پکڑ لے گا کوئی پتہ نہیں لگے گا کسی ناجائز کرنے والے کو اللہ نے نہ پکڑا ہو دنیا بڑی کتاب ہے مثال نہیں ہے کسی کو دس فٹ اوپر ہونے دیا گرا دیا کسی کو سو فٹ کسی کو دو کسی کو ہزار کسی کو دو ہزار کوئی جڑ تو سمجھ جس کو زیادہ اونچا اللہ تبارک تعالیٰ اونچا کر رہا ہے ارے اسے چوٹ زیادہ دینا چاہتا ہے جتنا اونچا ہوگا گرے گا یہ مثال ہی نہیں بھائی مانو اللہ نے کسی ناجائز ظالم کو پکڑا نہ ہو یہ مثال ہی نہیں ہے حدیث پڑھ لیتے ہیں جی جیسے حاکم جیسے عوام ویسے حاکم مان تو کون حدیث کا معنی کر سکتا ہے جیسے حاکم یعنی عوام خراب حاکم ظالم اور بدماش عوام کو خراب کر دے حاکم کو ظالم بدماش منہ پر کہہ کر آئے حدیث پر عمل کر دیکھ کا یا پلٹتا ہے نہیں پلٹتا نہ عوام کو خراب کر دیں گے ان کو ظالم تو تیرا باپ کہے گا تو حدیث کا معنی کر رہا ہے اور حاکم عوام گناہ گار کو ظالم حاکم سزا دیتا ہے اور ظالم کو میرا رب سزا دیتا ہے یہ مزے تو کر رہے ہیں دیکھنا سولہ دفعہ یہ دنیا مٹی ہے ستارویں دفعہ اب مٹی ہے تین نشانیاں گانے والی عام عورتیں بے پرد اور بڑی نشانیاں نوجوان موت عام ہو جائے گی سو سو میر تک بزرگ فرماتے ہیں دیا جلے گا اور مکان ہوں گے بیٹھنے والے نہیں ہوگا شہر تو حضرت علی نے فرمایا کلی طور برباد دیکھو زلزلہ آیا تیس لاکھ بندہ یہ سکول والے جو ہیں نا منافق ہیں منافق کا اندر بہر ایک نہیں ہوتا ایسی بات کرنا بہت دلیری ہے ہائے علم نشرہ سچی بات ہے غلط نہیں ہے منافق کا اندر بہر ایک نہیں ہوتا کافر کا اندر بہر ایک مومن کا اندر بہر ایک کافر کا لیبل پیشاب کا اندر پیشاب مومن کا لیبل دودھ کا اندر ہی دودھ ارے منافق کا لیبل دودھ کا اندر پیشاب ان بےمانوں سے پوچھتے ہوں بارو بہر تو تم نے علم علم لکھا ہے ارے بہمانو شگردوں کو عالم کیوں نہیں کہتے نہیں سمجھ آئی اگر علم ہے تو شگردوں کو تم بھی عالم وہ بندے کے بیٹے بنو جو حدیث پاک کا معنی بدلے مرتد ہو جاتا ہے غور سے سن نکاح ٹوٹ جاتا ہے اولاد حرام کی ہوتی ہے انہوں نے دو حدیثوں کے معنی بدلے اتہور شطر اس کا معنی ہے پاکی دنیا کی کوئی طاقت معنی صفائی نہیں کر سکتی پھر بلے شاہ نے اس کا معنی ہی بدلا او ولی نے تشریح کر دی سنا تھا نا اس نے یہ سفید ایمان آپ نے فرمایا تن صفا ہر کوئی کرتا من صاف دا کوئی بلے شاہ جرے من صاف کریں دے جنت ویسن سمجھ آئی ہے اور بہمانو صفحی ہے تو پھر من کیا ہے تان تو چودہ دفعہ بھی یہودی انہوں نے یہودیوں کو خوش کیا کہ تو وہ کر سکتے ہیں پاک تو نہیں ہو سکتے یہ ان کو خوش کرنے کے لیے بےمانوں نے حدیث کا معنی بدلا یہ نہ سمجھا کہ ہم مرتد ہو گئے نکاح ٹوٹ گیا ہماری اولاد حرام کی ہوگی زنا کریں گے دوسرا حدیث کا معنی یہ بل العلم اتلو بل ولو کانا بسین اتلو بو الف لام ہے اتلو بل پڑھ دیکھ اتلو بو الف لام ہے اب ان سے پوچھو لام کے کیا تقاضے ہیں بتاؤ علم اور علم میں کیا فرق ہے اب سن لے علم ہے نکرا جہاں الف لام لگتا ہے وہ بنتا ہے مارفا مارفا جامع اور کامل ہوتا ہے اور علم القرآن رحمان نے قرآن کا علم دیا سارے علوم یہاں سے پوچھ کیا یہ جامع ہے یا جزوی جزوی ہے رے کائنات کے لیے ایک ہے یا کئی کسی ملک کا کچھ کسی جگہ کا کچھ ایک ہے نا جامع ہے نا علم جو ہے نکرا نکرا جزوی اور ناقص ہوتا ہے ایک شہر کے آٹھ سکول ہیں آٹھ نصاب دنیا میں تو ہزاروں نصاب ہیں یہ تو جزوی ہو گیا اور ناقص جب مرضی آیا بدل ڈالا غور سے سننا علم ہے جامع اور کامل کائنات کے لیے ایک اور کامل جو بدلا نہ جائے بدل دے سولہ سو سال ہوئے قرآن مجید بدلا ایمان سے کہو یہ تو ہر سال نصاب ارے ناقص بدل سکتا ہے کامل نہیں بدلتا اور ناقص کو بےمانو علم نہیں کہا جاتا جزوی کو علم نہیں کہا جاتا اب اور آپ کا ایمان صاف کر دوں کتاب نکرا ہے کتاب کیا کون سی کتاب اور جب الکتاب کہو گے قرآن مجید ہوگا بے مانو دنیا کی کوئی کتاب الکتاب نہیں ہو سکتی اور دنیا کا کوئی علم العلم نہیں ہو سکتا اس حدیث کا معنی بدل بدلا لہذا مرتد ہو گئے نکاح ٹوٹ گیا حدیث پاک کا جو معنی بدلے یا خود حدیث خود سے بیان کرے دونوں مرتد اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے سمجھ نہیں مولانا علم قرآن تفسیر و حدیث ہر کے خانت خبیص یہ بریلوی کہتا ہے میں ولی ہوں علیہ رحمت فرمائے ہیں علم راہ حق نہ جہالت تو کیسا ہے سادی ولی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں جو علم حق کی راہ نہیں دکھاتا جہالت ہے تو تو ولی والا کیسے ہو گیا بھائی مان مولانا روم صاحب فرماتے ہیں علم قرآن تفسیر و حدیث حس ہر کے بجوزی خانت خبیص حس خبیص مسلمان کو نہیں کہتے اور دیکھ رہے ہو کوئی ایک پرزا اچھا دکھا دو اب ایک بات اور بے وقوفی کی کرتا ہوں باتیں تو بہت ہیں تھکے تو نہیں بیٹھے یار تھکے بیٹھے ہو تو میں بس یہ ایسی بے وقوفی ہے سمندر میں ملاؤ وہ بھی پاگل ہو جائے سمندر بھی ختم ہو جائے سر سر ارے لکب عام ہوتا ہے نام عام ہوتا ہے لکب خاص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لکب ساری دنیا کا نام ایک ہوگا تو مانو لکب سر کیسے ایک ہو گیا سر کا معنی جناب علی کرو گے بےمان ہو جاؤ گے کیونکہ کافر کو اللہ نے فرمایا کل نام بال مڈل کتے سور سے بتر ارے کافر کو جناب علی کہو گے میں کالے کو سار کہتے ہیں جناب علی تو بےمانو مانو جناب علی کیسے اس کا معنی ہو گیا ساری دنیا محمد سین رکھے گی جب ساری دنیا کا نام ایک نہیں ہو سکتا کیونکہ نام عام ہوتا ہے لکب خاص ہوتا ہے تو بےمانو مانو ساری دنیا کا لقب کیسے ایک ہو گیا کافر محمد سوئے نہیں رکھے گا ہم رام چندر نہیں رکھیں گے جب اس کا ہمارا نام ایک نہیں تو لقب لقب تو ایک نبی کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا لقب لقب اتنا خاص چیز ہے جس کو دیکھو سار چوڑا اپنے چور بڑے چور کو ڈاکو چوڑا سار سار سار کافر کتے سے بد ہے وہ بھی سر تو جناب علی اس کا معنی نہیں میں سر کا معنی کرتا ہوں دلہ یہ بےمان سر سر سر سر اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ لکب کبھی ایک ایسے بے وقوف پھر ہم عالم ہیں کبھی لکب دنیا کا ایک نہیں ہو سکتا سب کا پھر تمہاری ہماری نانی دادیاں لکھی جاتی تھی مستورات بس اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا مستورات کی سیٹیں تو زمانہ گزرا تو پھر خواتین کی سیٹیں کس کی خاتون جنت سے تعلق تھا خواتین و حضرات تقریر کرتے تھے ہم سنتے ہیں اب دو سال سے انہوں نے نکالا لیڈیز لیڈیز خاتون جنت سے نا لیڈی ڈینا سے تعلق بن گیا لانت لیڈیز پر لیڈی کا مانا جس کا سو خسم ہو ارے ایسے بے وقوف جنہیں القاب کا ہی پتہ کہیں عام خاص ہی پتہ کہیں نہیں وہ قوم کو کیا دیں گے نہیں سمجھ آئی ہمارے اپنے نام لقب ہے حضرت صاحب میاں خان صاحب مولانا سردار صاحب صاحب صاحب صاحب صوفی رانا چودھری ملک صاحب سب کو حضرت صاحب نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں سب کو رانا صاحب ہمیشہ لقب ایک نہیں ہو سکتا چاچا بھرا پوتر بیٹا یہ بھی تو ہمارا لقب ہے مر جو گئے اللہ اس نے کہا اکبر اللہ نے بعد مرنے کے یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے مردہ بھی ہے موجود ہی ہے پاکستانی قوم کو دیکھو مردہ بھی ہے موجود بھی ہے سن پینتالی میں سنتالی میں کراچی کا بندہ ابھی پاکستان نہ بنا تھا مجھے کہنے لگا میں آپ کو ایک بات سناؤں میں کہ بتا کہ ادھر کافر کا کھوکا تھا ادھر انگریز کا کھوکا تھا مسلمان کا اور انگریز کا مسلمان مجھے یاد نہیں ہے میں مثال دوں مسلمان جو چیز بارہ روپے کی دیتا تھا انگریز تیرہ روپے کی دیتا تھا جو ستوئی قوم ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے جو جاگتے ہیں سبحان ہم سو گئے ہیں انگریز اس سے تیرہ روپے میں انگریز کو کہتا تھا مراد جب یہ چیز تمہیں بارہ روپے کی ملتی ہے تو تیرہ روپے کی کیوں لیتا ہے وہ ہنستا تھا کہتا ہے تم بے وقوف ہو ہم تمہیں سمجھدار کریں اسے کیا پتہ بھی سمجھدار اگر لگ جائے گا تو مری ہوئی کیا کرے گی مردہ کیا کر سکتا ہے مردہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہم یہودی مردہ ہیں جدھر پھیرے ہمیں پھیرتا جائے میں نے ایک دن پکڑ دیا مجھے بتا ایسے میں کپڑے کو اس کی آنکھیں اڈر گیا انگریز تھا کہتا ہے اچھا مسلمانوں کو کسمتے دے نہ بتائیں میں تمہیں بتاتا ہوں یہ چیز ملتی ہے مثال کی طور پر گیارہ روپے کی مسلمان دیتا ہے بارہ روپے کی انگریز دیتا ہے ہمارا تیرہ روپے کی اگر دو روپے زیادہ دیتا ہوں تو اپنے کے دیتا ہوں تمہیں ہمارے مخالف ہو تمہیں ایک روپیہ ہم کیوں دیں دیکھو جو چیز کے بدلے نہیں دینا چاہتا وہ ارباں ڈالر سکول کے لیے دے رہا ہے اے مردہ کا جہاں لڑکا نہیں بچتا وہاں ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں ہم ہیں مسلمان شرم آنی چاہیے غیرت اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں دوسرے نے مجھے بتایا کہ میرا چاچا ذات بھائی تھا وہ کرانی ہوا کرانی کہتے تھے انگریز قرآن شریف پر کھڑا کر کے نہلاتے تھے ہماری جگہ کا سور تھا بھیلا اس نے ایسا کیا اسے حکومت نے برطانیہ نے اسے زمینیں دی بہت کچھ دیا وہ کہتا ہے میرے چچا ذات بھائی نے نامراد مراد قرآن پر نہا انگریز اسے اپنے ملک میں لے گئے انہیں خفیہ جنسی میں رکھ لیا وہاں ایک مکان تھا دو سال میں رہا وہ مکان میں نے پوچھا یار یہ مکان کیوں نہیں کھلتا اس میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ پوپ بند کر گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس راز کا پتہ نہ لگے کوئی نہیں کھول سکتا جو کھولے گولی کا حق ہے چابی اس کی فلاں افسر کے پاس ہے میں ایمان دیا ہوا تھا میں نے اس کے سودے سود کام کیے اور مزید میں نے ایمان کو اس مر گیا اس نے اپنے اس چاچا ذات کو سنایا وہ مجھے سنا جو گیا سور وہ مر گیا اس افسر کو میں نے چابی لی اس نے کہا دو بجے یہ دیکھ کر مکان آنا اگر پتہ لگ گیا حکومت تجھے کی گولی مار دے گی مجھے بھی گولی مار دے گی چابی مجھے دینا میں جو گیا دروازہ کھولا دیکھا مکان خالی کوئی چیز نہیں ہے میں کو افسوس ہونے لگی بہن چو چھ مہینے میں نے اس کی خدمت کی اس میں تو کچھ ہے نہیں بلب جل رہا تھا میں پیچھے ہٹنے لگا دیکھا تو چار فوٹو کھڑے نیچے انگریزی لکھی ہوئی ہے میں گیا اب پہلے عورت کھڑی ہے ٹوپی والا برقع اس کے نیچے انگریزی میں لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں کا زوال اور مسلمانوں کا عروج سمجھتے خود جانا میں تھکا بیٹھا پھر کالے برقے والی کھڑی ہے فوٹو اس کے نیچے انگریزی میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے زیوال شروع اور یہودیوں کا عروج شروع جب مسلمانوں کو عورتوں کو کالا برقع پہنا لو پھر دیوال شروع ہو جائے گا آگے کھڑی ہے بے پرد عورت کا فوٹو اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے زیوال میں اضافہ اور یہودیوں کے عروج میں اضافہ آگے ٹیڈی گندا لباس کھڑا ہے اس کے نیچے لکھا ہے مسلمانوں کا زیوال اور یہودیوں کا یعنی پوپ لگ گیا ہے کہ جب مسلمان کی عورت کو ایسا کرو گے مسلمان ختم ہو جائیں گے کوئی غیرت باقی نہ رہے گی جوتیاں مارو جو کوچی کرو فرانس کو الجزائر کو فرانس نے فتح کیا بغاوت اٹھ گئی اب یہود نورت سن مسلمان تو اعلیٰ فکر کا مالک ہوتا ہے ہمارا تو فکر ہی ہمارا ہے نہیں یہودن عورت نے کہا میں جائزہ لگا کے آتے ہوں کہ بغاوت کیوں اٹھ گئی تمہیں فتح نے مثبت اثرات کیوں نہیں دیے انہوں نے کہا جا وہ چل پھر کر آ گئی اس نے کہا تم نے ملک جیت لیا ہے مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے جب تک مسلمانوں کے دل میں اسلام ہے وہ کٹ جائیں گے تمہیں نہیں مانتے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرو پھر دنیا پر حکومت کرو تو انہوں نے کہا عورت یہودین کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں اس نے کہا ہو سکتا ہے اس نے کہا کیسے تم مسلمانوں کے عورتوں کو بے پرد کرو اور اسلام سے دور کرو پھر یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں نہیں ہے کہ عمران خان پیدا ہوں گے محمود غزنوی نہیں ہوگا علامہ اقبال نے فرمایا نا بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں وہ مادن زر مادن فولاد بن سکتی فرمایا سکول والی مادہ نے زر ہوتی ہے زر کا خزانہ وہ فولاد بیٹا کہاں پیدا کر سکتی ہے انہوں نے کہا تو کس طرح بے پارت کرے بے دین اس نے کہا او یہود عورت ہے مسلم وقت کا کتاب کا دباچہ پڑھ اس نے کہا ہو سکتا ہے کس طرح ارے جتنا ہو سکے ان کے ملک میں سکول کھول دو عورتیں بے پرد بھی ہو جائیں گی بے دین بھی ہو جائیں گی دنیا میں حکومت کرنا یہ پیغام جو امانت تھی یہ پہنچانا مجھ پر لازم تھا میں نے پہنچا دیا عمل نہیں کرا سکتا کہ عالم کو متصل بالقول ہوتا ہے اصلاح آوال وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے پڑھا نہیں سکتا وہ حاکم پکڑا جائے گا دعوانا الحمدللہ رب للہ ایک اعلان سماعت کر لو اج ریکارڈنگ کسی دوست احباب نو فوری چاہیے ہوئے تو بھائی اللہ صاحب انہوں نال رابطہ کر کے لے ہے